میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا کر رہوں گا